انگریزی الہام مرزا کا کہنا تھا مجھے الہام بھی ہوتے ہیں یعنی اللہ کی طرف سے باتیں اس کے دل میں ڈالی جاتی ہیں مزے کی بات یہ کہ مرزا کو الہام عربی زبان میں نہیں اردو یا انگریزی زبان میں ہوتے تھے اس نے اپنی کتابوں میں بے شمار الہامات درج کیے ہیں وہ الہامات آپ کو بھی سناتے ہیں واضح رہے کہ یہ سب کے سب مرزا کی اپنی کتابوں سے نقل کیے گئے ہیں یعنی ہم اپنی طرف سے نہیں سنا رہے لیجئے ملاحظہ فرمائیے مرزا کو الہام ہوا آئی لو یو میں تم سے محبت کرتا ہوں آئی ایم ود یو میں تمہارے ساتھ ہوں پھر الہام ہوا آئی شیل ہیلپ یو یعنی میں تمہاری مدد کروں گا I can what I will do میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں یہ غالباً ویسا انگریزی ترجمہ ہے جس طرح کا ابتدائی کلاسوں کے بچے اسکولوں میں کرتے ہیں اور ٹیچر مزے لے لے کر ایسی کوششوں کے نمونے اپنے دوستوں کو سناتے ہیں پھر اس کے بعد بہت ہی زور سے بدن کانپا مرزا کا اور یہ الہام ہوا we can what will we do ہم کر سکتے ہیں جو ہم کریں گے آگے مرزا لکھتا ہے اور اس وقت ایسا معلوم ہوا گویا ایک انگریز ہے جو سر پر کھڑا ہوا بول رہا ہے آپ نے اس الہام کے الفاظ سنے آپ آخری جملے پر غور کریں لکھتا ہے گویا ایک انگریز ہے جو سر پر کھڑا بول رہا ہے یہاں مرزا نے اپنے خدا کا مزید تعارف کروا دیا ہے اس نے خود اپنی کتاب میں اس بات کا اقرار کیا ہے کہ میں انگریز کا لگایا ہوا پودا ہوں اب جس پودے کو انگریز نے لگایا اسے الہامات بھی انگریز ہی کی طرف سے ہو سکتے تھے مطلب یہ کہ انسان لاکھ جھوٹا ہو کبھی نہ کبھی اس کے منہ سے سچ نکل ہی جاتا ہے شیطان تک کبھی کبھار سچ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے مزید ملاحظہ کیجیے God is coming by his army اللہ اپنی فوج کے ساتھ آ رہا ہے بائی کے الفاظ پر غور کریں the days shall come when God shall help you وہ دن آئیں گے جب اللہ تمہاری مدد کرے گا پہلے شیل کی فساحت پر غور کریں یہ الہامات مرزا کی کتاب حقیقت الوحی سے لیے گئے ہیں غلط انگریزی کے علاوہ مرزا کو پنجابی میں بھی الہام ہوتے تھے اس کا ایک الہام ہے پٹی پٹی گئی یعنی پٹی تباہ ہو گئی مرزا نے اس فرشتے کا بھی ذکر کیا ہے جو یہ الہامات یا وہی اس تک پہنچاتا تھا اس نے اس کا نام ٹیچی ٹیچی لکھا ہے اسی کتاب میں لکھتا ہے پانچ مارچ انیس سو پانچ کو میں نے خواب دیکھا ایک شخص جو فرشتہ معلوم ہوتا تھا میرے سامنے آیا اس نے بہت سا روپیہ میرے سامنے ڈال دیا مرزا جی خواب میں بھی روپے ہی دیکھتے تھے کیا نبوت ہے میں نے اس کا نام پوچھا اس نے کہا نام کچھ نہیں میں نے کہا آخر کچھ تو ہوگا اس نے کہا میرا نام ٹیچی ٹیچی ہے ٹیچی پنجابی زبان میں وقت مقررہ کو کہتے ہیں یعنی این ضرورت کے وقت آنے والا تب میری آنکھ کھل گئی مرزائیوں کی ایک عجیب بات چلتے چلتے آپ کو بتا دوں مرزائی خود کو مرزائی کہتے ہوئے بہت گھبراتے ہیں خود کو احمدی کہتے ہیں ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ مرزائی ہیں تو فوراً جواب میں کہتے ہیں جی نہیں ہم تو احمدی ہیں اب آپ مرزا کا ایک الہام سنیں آپ کو سن کر حیرت ہوگی لکھتا ہے اور یہ بھی مدت سے الہام ہو چکا ہے انا انزلنا قریبم من القادیان یعنی بے شک ہم نے نازل کیا قادیان میں جس روز یہ الہام ہوا اس روز میرے بھائی مرزا غلام قادر میرے پاس بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے پڑھتے پڑھتے انہوں نے یہ الفاظ پڑھے یعنی انا انزلنا قریبم من القادیان تو میں سن کر بہت حیران ہوا کہ قادیان کا نام اور قرآن میں درج ہے تب میں نے دل میں کہا کہ واقعی طور پر قادیان کا نام قرآن شریف میں درج ہے اور میں نے کہا کہ تین شہروں کا نام قرآن میں اعزاز کے ساتھ لکھا ہوا ہے مکہ مدینہ اور قادیان یہ کشف تھا جو مجھے کئی سال ہوئے دکھایا گیا آپ نے کشف ملاحظہ فرمایا الہام سنا اب ذرا مرزائی حضرات قادیان کا لفظ قرآن میں دکھا دیں کیونکہ کشف میں تو اگر کپڑوں پر سرخی کے قطرات گر جائیں تو وہ بھی محفوظ رہتے ہیں اور دیکھے اور دکھائے جاتے ہیں تب پھر جب کشف میں مرزا نے قرآن میں قادیان کا لفظ دیکھ لیا تو اب مرزائی ہمیں دکھا دیں اگر نہیں دکھا سکتے تو کم از کم غور ہی کر لیں کہ کس دل دل میں پھنس گئے ہیں فرشتے کا نام ٹیچی ٹیچی یعنی جو ضرورت کے وقت نقد رقم لے کر آتا تھا اور قرآن میں قادیان کا نام اس پر دعوی نبوت کا ہے نا کمال مرزا جی کبھی کوئی سچ بول لیتے تھے اور یہ سچ تھا کہ انہوں نے بتا دیا کہ ان کا خدا اور رقم لانے والا فرشتہ کس قسم کے ہیں اب چند اور الہامات اردو زبان میں اے مرزا تو ہم سے میری اولاد جیسا ہے استغفر اللہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے اور مرزا لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ فرمایا کہ تو مجھ سے میری اولاد جیسا ہے اولاد جیسا کوئی اسی صورت ہی ہو سکتا ہے جب اولاد بھی موجود ہو جس کسی کی کوئی اولاد نہیں اس سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے میں تو آپ کی اولاد جیسا ہوں یا کوئی کہہ سکتا ہے آپ میرے لیے میری اولاد جیسے ہیں کسی کے ہاں اولاد ہوگی تبھی یہ بات کہی جا سکے گی اس سے ثابت ہوا مرزا جی کو جو عقیدہ سکھایا گیا وہ عیسائیوں والا تھا وہ بھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتا تھا اس سے سکھانے والوں کا بھی پتہ چلتا ہے اور اس بات کا بھی کہ مرزا مرتد ہونے کے ساتھ مشرق بھی تھا خطبہ الہامیہ نامی کتاب میں مرزا نے لکھا ہے مجھے خدا کی طرف سے مارنے اور زندہ کرنے کی صفت دی گئی ہے ذرا غور فرمائے یہاں مرزا نے جھوٹ کی انتہا کر دی لیکن اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اس تحریر میں مرزا نے خود کو سب سے بڑا جھوٹا ہی ثابت کر دیا یاد کیجئے مرزا نے پیشگوئی کی تھی کہ محمدی بیگم سے جس کا نکاح ہوگا وہ مر جائے گا اس نے مدت بھی مقرر کی تھی کہ اڑھائی سال کے اندر مر جائے گا لیکن اگر اللہ نے مرزا کو زندہ کرنے اور مارنے کی صفت دی تھی تب تو مرزا خود اپنی صفت سے کام لے کر محمدی بیگم کے والد احمد بیگ کو ہلاک کر سکتا تھا اور اپنی پیشگوئی کے مطابق خود کو سچا ثابت کر سکتا تھا یہ تو اس کے لیے ایک سنہری موقع تھا اسی طرح پادری عبداللہ آتھم کو بھی اس نے مرنے کا وقت بتا دیا تھا وہ بھی نہ مرا اب مرزا کو چاہیے تھا نا اپنی صفت سے کام لے کر عبداللہ آتھم کو مقررہ وقت پر موت کی نیند سلا دیتا اور اعلان کر دیتا کہ دیکھو میں نے عبداللہ آتھم کے اتنی مدت میں مر جانے کی پیش گوئی کی تھی اور یہ مر گیا لیکن مرزا نے اپنے ہاتھوں سے یہ قیمتی مواقع ضائع کر دیے اسی سال تک زندہ رہنا مرزا جی کی اشد ترین ضرورت تھی ورنہ وہ جھوٹے ثابت ہوتے وہ خود کو اڑسٹھ سال سے اوپر زندگی نہ دے سکا اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو ایسی ذلت اور کس بیانی سے محفوظ رکھے اب ایک اور الہام سن لیں مرزا نے حقیقت الوحی میں لکھا ہے اے مرزا تیری شان یہ ہے کہ تو جس چیز کو کن کہہ دے وہ فوراً ہو جاتی ہے کن کہنا صرف اللہ کی صفت ہے اس صفت میں اس کا کوئی شریک نہیں لیکن مرزا نے یہاں دعویٰ کیا ہے کہ اللہ نے اس صفت میں اسے شریک کیا ہے یہ اتنے بڑے جھوٹ ہیں کہ جن کی کوئی انتہا نہیں مرزا نے اپنے ایک الہام میں یہ بھی لکھا ہے ایک دن میں نے دیکھا میرے مقابلے میں چند لوگوں نے پتنگ اڑائی چنانچہ ایک شخص کی پتنگ ٹوٹ گئی اور میں نے اس کو زمین پر گرتے دیکھا یعنی مرزا بھی اس الہام کے وقت پتنگ اڑا رہا تھا پھر کسی نے کہا غلام احمد کی جے یہاں مرزا نے اپنا رشتہ ہندوؤں سے جوڑنے کی کوشش کی ہے اور بتایا ہے کہ وہ ہندو بھی ہے ایک روز مرزا نے خواب دیکھا کہ برطانیہ کی ملکہ اس کے گھر میں رونق افروز ہوئی ہے مرزا نے اپنے مرید عبد الکریم سے کہا کہ حضرت ملکہ معظمہ کمال مہربانی فرما کر ہمارے ہاں تشریف لائی ہیں اور دو روز قیام فرمایا ہے ان کا کوئی شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے آپ نے دیکھا انگریز کی طرف سے مقرر کیے جانے والے نبی کے ہاں انگریز ملکہ ہی آ سکتی ہے مرزا کا ایک اور الہام سنیے اکیس رمضان المبارک کی رات میں نے ایک خواب دیکھا میں نے دیکھا کہ کسی نے مجھ سے درخواست کی کہ اگر تیرا خدا قادر ہے تو تو اس سے درخواست کر کہ یہ پتھر جو تیرے سر پر ہے بھینس بن جائے اسی وقت میں نے دیکھا کہ ایک وزنی پتھر میرے سر پر ہے جس کو کبھی میں پتھر خیال کرتا ہوں کبھی لکڑی تب میں نے اس کو زمین پر پھینک دیا اس کے بعد اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کی کہ اس پتھر کو بھینس بنا دے میں اس دعا میں لگ گیا جب سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں وہ پتھر بھینس بن گیا سب سے پہلے میری نظر اس کی آنکھوں پر پڑی وہ بڑی روشن اور لمبی تھی میں خدا کی قدرت کو دیکھ کر وجد میں آ گیا اور سجدے میں گر گیا آپ نے مرزا کا خواب سنا کیا نعوذ باللہ کوئی نبی اس جیسی لغو اور بےحودہ باتیں کر سکتا ہے پتھر کو بھینس بنانے کی فکر میں مبتلا انسان کے بارے میں محض ایک بات کہی جا سکتی ہے کہ اس کا ذہنی توازن بگڑا ہوا ہے کیا یہ صاحب اللہ کا امتحان لے رہے تھے اس قسم کے خواب اور الہام سنا سنا کر مرزا اپنی دکان چمکاتا تھا کہ بس لوگ کسی طرح اسے نبی مان لیں مرزا نے ایک روز خواب دیکھا کہ وہ ایک جنگل میں ہے اور اس کے ارد گرد بہت سے درندے بندر اور سور ہے اس خواب سے اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ احمدی جماعت کے لوگ ہیں واہ کتنا درست نتیجہ نکالا مرزا نے اللہ مرزائیوں کو بھی یہی نتیجہ نکالنے کی توفیق دے یوں بھی اپنے نبی کے الٹ وہ کوئی اور نتیجہ نکال بھی کیسے سکتے ہیں مرزا نے خواب میں دیکھا کہ ایک بلی اور ایک کبوتر مرزا کے پاس ہے جس پر وہ بلی حملہ کرتی ہے اور بار بار ہٹانے سے بھی باز نہیں آتی آخر اس نے کبوتر کی ناک ہی کاٹ دی خون بہنے لگا پھر بھی باز نہ آئی آخر مرزا نے اسے گردن سے پکڑ کر اس کا منہ زمین پر رگڑنا شروع کر دیا بار بار رگڑتا تھا لیکن وہ پھر بھی سر اٹھاتی تھی آخر مرزا نے کہا آؤ اسے پھانسی دے دیں اس خواب میں سب سے پر لطف بات یہ ہے کہ بلی کے منہ میں کبوتر کی ناک آئی جو اس نے چونچ کے اوپر سے کاٹ لی آپ خود غور کریں کیا ایسا ممکن ہے مطلب یہ کہ مرزا کو جھوٹ بولنے کا بھی بالکل سلیقہ نہیں تھا یہ کام وہ تمام زندگی سلیقے کے بغیر کرتا رہا دوسری بات اس خواب میں یہ ہے کہ آؤ بلی کو پھانسی دے دیں گویا مرزا کے نزدیک بلی کو پھانسی دے دینا بھی کوئی برا کام نہیں تھا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کو مارنے سے منع فرمایا ہے مرزا ایک اور خواب کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے میں نے دیکھا زار روس کا ڈنڈا میرے ہاتھ میں آ گیا ہے وہ بڑا لمبا اور خوبصورت ہے پھر میں نے غور سے دیکھا تو وہ بندوق تھی یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ بندوق ہے بلکہ اس میں پوشیدہ نالیاں بھی ہیں گویا ظاہر میں ڈنڈا ہے اور وہ بندوق بھی ہے اور پھر یہ دیکھا کہ خارزم بادشاہ جو بو علی سینا کے وقت میں تھا اس کی تیر کمان میرے ہاتھ میں ہے بو علی سینا بھی میرے پاس ہی کھڑا ہے اور اس تیر کمان سے ایک شیر بھی شکار کیا گیا خواب آپ نے سنا آپ کو بتاتے چلیں کہ شیخ بو علی سینا خارزم بادشاہ کے زمانے میں نہیں اس سے بہت پہلے وفات پا چکے تھے خارزم بادشاہ کی حکومت بعد میں ہوئی مرزا اس خواب کا ذکر کرتے ہوئے لکھ گیا کہ خارزم بادشاہ بو علی سینا کے وقت میں تھا معلوم ہوا مرزا تاریخ کے اعتبار سے بھی پیدل تھا لیکن اس خواب میں زیادہ مزے کی بات یہ ہے کہ مرزا کے ایک ہاتھ میں تو ڈنڈا تھا وہ بھی زار روس کا اور بعد میں وہ بندوق بن گیا دوسرے ہاتھ میں خارزم بادشاہ کی تیر کمان تھی یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ سے تیر شیر پر کیسے چلایا گیا ایک ہاتھ سے اس زمانے کی بندوق چل سکتی تھی نہ تیر معلوم ہوا مرزا جتنی بے وقفانہ باتیں شاید ہی دنیا میں کسی نے کی ہوں گی حیرت ہے مرزائیوں پر جنہوں نے ان سب باتوں کو درست سمجھ لیا آنکھوں پر پٹی باندھ لی مرزا کی طبیعت خراب تھی خواب میں اسے ایک شیشی دکھائی گئی اس پر لکھا تھا خاک سار مطلب کہ مرزا کا علاج بھی بذریعہ وہی تجویز کیا گیا اور وہ بھی محمل انداز میں اب ایک واقعہ اور سن لیں لکھتا ہے میں ایک دفعہ کیا دیکھتا ہوں کہ کچہری میں گیا تو میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ایک حاکم کی صورت میں بیٹھا ہے ایک طرف کارندہ ایک مثل اٹھائے کھڑا ہے جسے وہ حاکم یعنی اللہ تعالی کے سامنے پیش کر رہا ہے حاکم نے مثل اٹھا کر کہا مرزا حاضر ہو تو میں نے باریک نظر سے دیکھا کہ ایک کرسی اس کے ایک طرف خالی پڑی ہے اس نے مجھ سے کہا اس پر بیٹھو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ انگریز حاکموں کو خدا سمجھنے کی بیماری میں مبتلا تھا ایک جگہ مرزا لکھتا ہے ایک روز کشف کی حالت میں ایک بزرگ کی قبر پر خود کو دعا مانگتے دیکھا وہ بزرگ میری دعا پر آمین کہتے جاتے تھے اس وقت میں نے سوچا کہ اپنی عمر پندرہ سال بڑھا لوں گا تب میں نے دعا کی کہ میری عمر پندرہ سال بڑھ جائے اس پر اس بزرگ نے آمین نہ کہی تب میں اس بزرگ سے خوب لڑا جھگڑا آخر اس نے کہا مجھے چھوڑ دو میں آمین کہتا ہوں اس پر میں نے اسے چھوڑ دیا اور دعا مانگی کہ میری عمر پندرہ سال بڑھ جائے اس بزرگ نے آمین کہی ملاحظہ ہو قبر میں سوئے ہوئے بزرگ سے لڑائی جھگڑا کیا جا رہا ہے غور کے قابل بات اس چھوٹے کشف میں یہ ہے کہ یہ کشف انیس سو تین میں لکھا انیس سو آٹھ میں مرزا مر گیا یعنی اس کشف کے صرف پانچ سال بعد جبکہ کشف کے مطابق عمر پندرہ سال تو کم از کم بڑھتی لیکن ایسا نہ ہو سکا مرزا اپنے ہی اس مضموم کشف کی روح سے صاف جھوٹا ثابت ہو گیا اس کشف سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مرزا خبروں سے مانگنے کا بھی قائل تھا بلکہ قبروں میں سوئے سے لڑ جھگڑ کر اپنی بات منوانے کا بھی قائل تھا یہ مرزا کے اتنے بڑے جھوٹ ہیں جو اٹھائے جائیں نہ دھرے جائیں اللہ مرزائیوں کو عقل عطا فرمائے آمین مرزا کی زبان اب ہم آپ کو اس مراسی ذہنی مریض حافظے میں کمزور نماز میں توجہ نہ کر سکنے والے مرزا کے چند دعوے بھی سناتے چلے ملاحظہ فرمائیے اور ہر فکرے کے بعد استغفر اللہ پڑھیے لکھتا ہے جو شخص میرے اور مصطفیٰ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق کرے نہ اس نے مجھے پہچانا اور نہ دیکھا میں مسیح زماں اور میں ہی موسا ہوں میں ہی محمد ہوں اور میں ہی احمد ہوں جو میری جماعت یعنی قادیانی جماعت میں داخل ہوا اس نے گویا سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا درجہ پایا اگرچہ اس دنیا میں بہت سے نبی ہوئے ہیں لیکن میں ان سے کسی سے بھی عرفان میں کم نہیں ہوں جس نے ہر نبی کو جام دیا اسی نے مجھے بھی بھر کر جام دیا کوئی شخص بھی اونچے مرتبے کو پہنچ سکتا ہے یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے نکل سکتا ہے نعوذ باللہ دنیا میں کوئی نبی نہیں گزرا جس کا نام مجھے نہیں دیا گیا مطلب یہ کہ مرزا کو ایک لاکھ چوبیس ہزار کے لگ بھگ نام دیے گئے کاش مرزا سے یہ نام پوچھ لیے جاتے مرزائیوں پر اس وقت بھی اس کے فریب کا پردہ چاک ہو جاتا لکھتا ہے خدا تعالی نے بار بار مجھ پر ظاہر کیا کہ جو کرشن آخری زمانے میں پیدا ہونے والا تھا وہ تو ہی ہے یعنی آریوں کا بادشاہ لیکن کسی بندے نے اسے کرشن نہیں مانا نہ آریوں کا بادشاہ مانا ویسے معلوم ہوا کہ یہ ہندو بھی تھا لکھتا ہے خدا تعالی نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ میں اس کی طرف سے نبی ہوں اس قدر نشان دکھائے کہ اگر وہ نشانات ہزار نبیوں پر بھی تقسیم کیے جائیں تو ان سے نبوت ثابت ہو سکتی ہے پھر بھی جو لوگ انسانوں میں شیطان ہیں وہ مجھے نہیں مانتے یعنی مرزا کو نہ ماننے والے تمام لوگ شیطان ہیں اندازہ لگائیے آپ نے ملاحظہ فرمایا نبوت ثابت کرنے کا مرزا کا فارمولہ کیا تھا یعنی اگر مرزا کے نشانات ہزار نبیوں پر بھی تقسیم کر دیے جائیں تو ان سے نبوت ثابت ہو سکتی ہے پھر بھی جو لوگ انسانوں میں شیطان ہیں وہ مجھے نہیں مانتے مطلب یہ کہ مرزا کو نہ ماننے والے سارے شیطان ہیں نبوت ثابت کرنے کا کتنا آسان طریقہ نکالا ہینگ لگے نہ پھٹکڑی اور رنگ بھی چوکھا آئے بس یہ کہہ دیا کہ اللہ نے اس قدر نشان دکھائے کہ ہزار نبیوں پر تقسیم کیے جائیں تو ان سے نبوت ثابت ہو جائے اب کوئی ان سے پوچھے کیا مرزا نے کبھی اتنی بڑی تعداد یا کسی بھی تعداد میں اپنے نشانات دکھائے یا بتائے یا وہ نشانات صرف مرزا کی اپنی ذات کے لیے تھے نشان دکھانے کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ وہ پوری قوم کے سامنے آ جائے مرزا نے انبیاء کی شان میں بھی گستاخیاں کی ہیں ملاحظہ فرمائیں لکھتا ہے ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے استغفر اللہ آپ نے سنا ابن مریم کا ذکر چھوڑو یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہ کرو ان کا ذکر کرنے سے کیا فائدہ ان سے بہتر میں جو ہوں لیکن مرزا کی کم عقلی کا رونا مرزائیوں کو رونا چاہیے قرآن کریم اور حادیث مبارکہ میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر جگہ جگہ ملتا ہے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں چھوڑا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا ذکر نہیں چھوڑا صحابہ تابعین تبا تابعین آئمہ کرام محدثین اظام نے ان کا ذکر نہیں چھوڑا چودہ سو سال بعد یہ ایک شخص پیدا ہوا جس نے کہا ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مرزا اصل میں کیا تھا مرزا اپنی ایک کتاب میں لکھتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دینے اور ہزیان کی عادت تھی معاذ اللہ اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہوگا اس سے بڑی تہمت کیا ہوگی اور آگے چلتے ہیں ایک کتاب میں یہاں تک لکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے معاذ اللہ استغفر اللہ لیجئے پہلے لکھا گالیاں دینے اور ہزیان کی عادت تھی پھر لکھا شراب پیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے انبیاء کی شان میں جب ایسی ایسی گستاخیاں ملتی ہیں تو عام لوگوں کو تو کیا کچھ نہیں کہا ہوگا اور ملاحظہ فرمائے ایک جگہ لکھتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں مکر اور فریب کے سوا کچھ نہیں تھا معاذ اللہ استغفر اللہ آپ نے ملاحظہ فرمایا عیسا علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں ان کی تعریف قرآن کریم میں جگہ جگہ ملتی ہے ان کے معجزات کا ذکر موجود ہے لیکن یہ شخص ان کے بارے میں کیسی زبان استعمال کر رہا ہے لیکن اتنا کچھ لکھنے پر بھی شاید اس کا دل ٹھنڈا نہیں ہوا بھڑاس نکالنے کے لیے یہ بھی لکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل چرا کر لکھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی معجزہ نہیں آپ کی تین دادیاں اور نانیاں زناکار کار تھیں معاذ اللہ معاذ اللہ استغفر اللہ پھر اپنے بارے میں لکھا خدا نے اس امت میں مسیح معود بھیجا جو اس پہلے مسیح سے اپنی تمام شان میں بڑھ کر ہے اور اس نے دوسرے مسیح کا نام غلام احمد رکھا یہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی گھناؤنی تصویر اتنا کچھ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا اور پھر خود کو عیسیٰ علیہ السلام کا مسیح بھی لکھا یعنی میں ان جیسا ہوں یہاں ہم ان کتابوں کے نام بھی آپ کو بتاتے ہیں جن میں یہ باتیں موجود ہیں کیونکہ اس قسم کے گندے جملوں پر ہمارے مسلمان بھائی تک یقین نہیں کرتے اور کہہ اٹھتے ہیں کہ نہیں خیر اس نے یہ تو نہیں لکھا ہوگا اس حد تک تو وہ نہیں لکھتا ہوگا ایسا صرف وہ لوگ کہتے ہیں جن کے آس پاس کچھ مرزائی رہتے ہیں اور وہ اپنے جعلی اخلاق کا مظاہرہ ان سے کرتے نہیں تھکتے عام طور پر مسلمان یہ کہتے سنائی دیں گے جی مرزائیوں کے اخلاق بہت اچھے ہیں مرزائی اخلاق کے بہت اچھے ہیں سچ کہیے کیا ان جملوں میں کہیں اخلاق موجود ہے اگر ہے تو ذرا ہمیں بھی دکھا دیں کتابوں کے نام یہ ہیں انجام آتم روحانی خزائیں اوہام ست بچن کشتی نوح نسیم دعوت دافی تریاق القلو مرزا نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ رسول کے بارے میں جو زبان استعمال کی ہے وہ آپ ملاحظہ کر چکے ہیں لیکن مرزا نے صرف سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نشانہ نہیں بنایا دیکھا جائے تو اس نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا اور اپنی گندی زبان سے ہر طرف گندے تیر چلائے یہ اور بات ہے کہ یہ تمام تیر خود اسی کی طرف واپس آ گئے اور مرزا خود ان کا نشانہ بن گیا جتنی برائیاں اس نے دوسروں میں گنوائی وہ خود اس میں ثابت ہو گئیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس نے اللہ تعالی کے بارے میں کیا کچھ لکھا ہے ملاحظہ فرمائے اپنی کتاب توزی المرام میں لکھا اللہ ایک ایسا وجود اعظم ہے جس کے بے شمار ہاتھ پیر ہیں اور ایک ایک عزو اس کثرت سے ہے کہ تعداد سے خارج لا انتہا طول اور عرض رکھتا ہے اور تیندوے کی طرح اس وجود اعظم کی تاریں بھی ہیں جو صفحہ ہستی کے کناروں تک پھیل رہی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے ایسے الفاظ لکھنے کے قابل ہیں نہ پڑھنے کے لیکن مرزا کی گھناؤنی تصویر دکھانے کے لیے ایسا کرنا پڑ رہا ہے اس تحریر میں اللہ تعالیٰ کے بے شمار ہاتھ اور پاؤں تو لکھے ہی تھے اللہ تعالیٰ کو تیندوے سے بھی تشبیح دے ڈالی تیندوا ایک درندہ ہے اپنی کتاب تجلیات الہیہ میں لکھتا ہے وہ خدا جس کے قبضے میں ذرہ ذرہ ہے اس سے انسان کہاں بھاگ سکتا ہے وہ فرماتا ہے کہ میں چوروں کی طرح پوشیدہ آؤں گا آپ نے سنا اللہ چوروں کی طرح پوشیدہ آئے گا جس کے قبضے میں ذرا ذرا ہے جو ہر چیز پر قادر ہے اسے کسی جگہ وہ بھی چوروں کی طرح آنے کی بھلا کیا ضرورت ہے کوئی ان مرزائیوں سے ذرا پوچھے ایک جگہ لکھا ایک بار مجھے یہ الہام ہوا تھا کہ خدا قادیان میں نازل ہوگا اپنے وعدے کے مطابق مرزا نے یہ بات لکھی تذکرہ مجموعہ الہامات میں دافی البلا میں لکھتا ہے سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ وہ انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے گویا وہ انگریز ہی کو اپنا خدا سمجھتا اور اسی کی عبادت کرتا تھا یقیناً انگریزوں کی عادتیں شراب نوشی وغیرہ اس میں سرایت کر گئیں تو اپنے اور انگریزوں کے درمیان فرق مٹا ہوا نظر آیا آئینہ کمالات میں لکھتا ہے میں نے خواب دیکھا کہ میں خود خدا ہوں میں نے یقین کر لیا کہ میں وہی ہوں ملاحظہ فرمائیے پہلے لکھا سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا پھر خود ہی کو خدا بنا لیا یعنی خدا نے خدا کو قادیان میں بھیجا تھا اپنی کتاب کتاب البریہ میں لکھتا ہے میں نے اپنے ایک کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں یعنی میں خود ہی خدا ہوں اب یہ خدائی کا دعویٰ ہو گیا اور اس سے بڑھ کر یہ بات کہ خدا کو بھی کشف ہو گیا استغفر اللہ خدائی کے اس دعوے کی عملی صورت آپ اس تحریر میں دیکھ سکتے ہیں جو اس کی کتاب کتاب البریہ میں موجود ہے لکھتا ہے خدا تعالی میرے وجود میں داخل ہو گیا اور میرا عقیدہ اور علم اور تلخی اور شیرینی اور حرکت اور سکون سب اسی کا ہو گیا اور اس حالت میں میں یوں کہہ رہا تھا کہ ہم ایک نیا نظام اور نیا آسمان اور نئی زمین چاہتے ہیں سو میں نے پہلے تو آسمان اور زمین کو اجمالی صورت میں پیدا کیا جس میں کوئی ترتیب اور تفریق نہیں تھی پھر میں نے منشائے حق کے موافق اس کی ترتیب و تفریق کی اور میں دیکھتا تھا کہ اس کے خلق پر قادر ہوں پھر میں نے آسمان دنیا کو پیدا کیا اور کہا انا زین نسما دنیا بھی مسابی پھر میں نے کہا اب ہم انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کریں گے پھر میری حالت کشف سے الہام کی طرف منتقل ہو گئی اور میری زبان پر جاری ہوا ارد تو ان استخلفا فخلق تو آدم ان نا خلق نل انسان افی احسن تقویم یعنی میں نے اپنا نائب بنانے کا ارادہ کیا پس میں نے آدم کو پیدا کیا بے شک ہم نے انسان کو بہترین صورت پر پیدا کیا آپ نے غور کیا یہاں مرزا نے خود کو مکمل طور پر خدا کہہ دیا ہے یہاں تک کہہ دیا کہ زمین آسمان اور انسان تک کو میں نے پیدا کیا اس طرح کی حالت پاگلوں کی اپنے دوروں میں عموماً ہو جاتی ہے ایسے شخص کو جب لوگ نبی مان لیں تو ان کی عقلوں پر سوائے رونے کے اور کیا کیا جا سکتا ہے آئینہ اب ہم مرزا کے جھوٹا ہونے کا ثبوت پیش کرتے ہیں ملاحظہ فرمائے عورت نبی نہیں ہو سکتی مرزا لکھتا ہے میں مریم ہوں نبی شاعر نہیں ہوتا مرزا شاعر بھی تھا اس کی شاعری کی کتاب کا نام در سمین ہے کوئی نبی مصنف نہیں ہوتا مرزا قریباً سو کتابوں کا مصنف تھا نبی کامل عقل اور کامل حافظے کا مالک ہوتا ہے کامل شعور کا مالک ہوتا ہے جبکہ مرزا کی تحریروں سے ثابت ہے کہ اسے جنون تھا حافظہ ناقص تھا اور شعور کا یہ عالم تھا کہ راکھ سے روٹی کھاتا تھا ایسا کوئی بے عقل ہی کر سکتا ہے نبی کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہوتا مرزا کی اپنی تحریروں کے مطابق اس کے تین استاد تھے ان میں سے ایک صحابہ کو گالیاں دیتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعوی کرنے والا جھوٹا ہے مرزا نے دعوی کیا کہ میں نبی ہوں اور رسول ہوں مجھ پر وہی آتی ہے مرزا پر وہی لانے والے فرشتے کا نام تیچی تیچی تھا یہ اس نے خود لکھا ہے نبی ملازم یا نوکر نہیں ہوتا جبکہ مرزا نے انگریز کی نوکری کی نبی جہاں فوت ہوتا ہے وہیں دفن ہوتا ہے مرزا لاہور میں مرا قادیان میں دفن ہوا پیش گوئی اس کی روزہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن ہونے کی تھی یہ خود کو عیسا اور مسیح کہتا ہے حالانکہ سیدنا عیسا علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے اور مرزا کا باپ تھا سیدنا عیسا علیہ السلام نے ماں کی گود میں باتیں کی اور مرزا سے ایسی کوئی بات سرے سے ثابت ہی نہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا اخلاق بہت بلند تھا آپ اخلاق کا مثالی نمونہ تھے جبکہ مرزا دوسروں کو گالیاں دیتا نہیں تھکتا تھا اس کی کتابیں گالیوں اور لانت کے الفاظ سے بھری پڑی ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا قد درمیانہ تھا مرزا کا قد اس کے الٹ تھا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا کھانا بہت سادہ اور مقدار میں بہت کم ہوتا تھا مرزا نے خوب بھنے مرغ کھائے انڈے اڑائے کھانے کی ایسی خواہش تھی کہ راکھ تک سے روٹی کھائی افیون بھی کھائی اور شراب بھی پی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا مرزا زندوں کو مارنے کی فکر میں رہتا تھا بہت سے لوگوں کے مرنے کی پیش گوئیاں کی ان کے مرنے کی دعائیں کی وظیفے پڑھے اور پڑھوائے لیکن ہر بار ناکام اور نامراد رہا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آسمان سے اتریں گے مرزا کو یہ کہا نصیب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دمشق کی مسجد کے مینار پر اتریں گے آپ اپنے نیزے سے دجال کو قتل کریں گے نیزے کی نوک پر لگا ہوا خون لوگوں کو دکھائیں گے اور فرمائیں گے لوگوں میں نے دجال کو قتل کر دیا ہے مرزا نے تو ان کے آسمان سے نازل ہونے ہی کا انکار کیا ہے خود قادیان میں دفن ہوا اور ساری عمر کبھی کسی نیزے کو ہاتھ تک نہیں لگایا عیسا علیہ السلام سلیب کو توڑیں گے یعنی سلیب پرستی کو ختم کریں گے مرزا نے کسی عیسائی کو مسلمان نہیں کیا بلکہ اس نے تو عیسائیوں کی تعریفوں کے پل باندھے ہیں عیسا علیہ السلام کے دور میں یہودیوں کو چن چن کر قتل کر دیا جائے گا مرزا نے کسی یہودی کو قتل نہیں کیا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہودی کو کوئی چیز پناہ نہیں دے گی یہاں تک کہ درخت اور پتھر بھی پناہ نہیں دیں گے اور پکار کر کہیں گے اے مسلمان یہ میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے اسے قتل کر دے مرزا کے زمانے میں یہودی آرام سے زندگی بسر کرتے رہے ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہوا ہوا ہے تو مرزا کی اپنی کتب ہی سے کر کرتے عیسا علیہ السلام کے زمانے میں اسلام کے سوا باقی سب مذاہب مٹ جائیں گے مرزا نے تو خود اسلام میں رکھنے ڈالے انگریزوں کا ساتھ دیا ان کی تعریفیں کی عیسا علیہ السلام کے زمانے میں جہاد موقوف ہو جائے گا یعنی ختم ہو جائے گا اس لیے کہ کوئی کافر ہی نہیں بچے گا تو جہاد کس سے کیا جائے گا مرزا کے زمانے میں دنیا کافروں سے بھری رہی پھر بھی اس نے جہاد کو حرام قرار دیا اس نے کہا چھوڑ دو اے دوستو اب جہاد کا خیال اب یہاں حرام ہے جنگ اور کتا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں مال اور دولت اتنی عام ہو جائے گی کہ کوئی لینے والا نہیں ہوگا مرزا نے تنگ دستی میں اضافہ کیا لوگ بھوکے مرنے لگے اور مرزا چندے جمع کرتا رہا اس نے کہا جو مجھے چندہ نہیں دے گا وہ میری جماعت سے خارج ہو جائے گا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مقام فجر روحا میں تشریف لے جائیں گے مرزا نے اس مقام کا نام بھی نہیں سنا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام حج یا عمرہ یا دونوں کریں گے جبکہ مرزا نے حج کیا نہ عمرہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قرآن اور حدیث پر عمل کریں گے اور لوگوں کو بھی ان پر چلائیں گے مرزا احادیث کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتا تھا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہر قسم کی برکتیں نازل ہوں گی مرزا کی زندگی میں آفات نازل ہوں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں برکات اس قدر ہوں گی کہ ایک انار یا ایک سیب اتنا بڑا ہوگا کہ پوری ایک جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا مرزا کی زندگی میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کوئی زہریلا جانور کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا مرزا کی زندگی میں زہریلے جانور بدستور لوگوں کو ڈستے رہے عیسا علیہ السلام کے زمانے میں ساری زمین امن و امان سے بھر جائے گی مرزا کی زندگی میں کہیں امن چین نظر نہیں آیا عیسا علیہ السلام کے دور میں لوگ صدقات وغیرہ وصول نہیں کریں گے کیونکہ مال کی زیادتی ہوگی مرزا تو خود چندے جمع کرتا رہا لہذا مرزا بالکل جھوٹا تھا وہ دعوے کرتا رہا کہ میں مسیح ہوں میں مسیح معود ہوں میں ہی عیسیٰ ہوں استغفر اللہ